والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلکا وسا يا حبيب الله سادات حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب محل سات سنگھ محمد رفاقت صاحب نے انکوش کو مختصر جلسہ معایا ہے اللہ جل شان ڈاکٹر صاحب مجھے شاس آج النا ہوا تھوڑا سا سباد نہیں بخش دوستان گرامی میرا موضوع ہے ہماری پریشانی مفت ایسے مسائل اٹھتے دیکھو جہے ملک کے اندر امن سکون برباد کر نہ مذہبی لوگوں سکون نال مذہب سے چلنا نصیب ہوں نہ غیر مذہبی شیتانہ اپنی شیتانی آزادی شیطانی شیتانی دین آزاد خیال اللہ رسول کو آزاد ہو وہ جو موج میلا کرنا چاہتے ہیں پورا انہوں نے ملتا کوئی سڈے ورگا مسلمان بن رہا خدا رسول دین چلنا ہے کون موقع نہیں ملتا ہندوستان جاؤ گے پریشانی نہیں ہوگی غیر ملک جاؤ گے پریشانی نہیں ہوگی ایران گیا ہاں۔ ایرانی شیعہ اپنے مذہب کے چلتے ہیں موج میلہ جو مرضی انہوں کا مذہب کہہ وہ کھلا چلتے ہیں کوئی انہوں نے ڈکن والا نہیں سعودیا جانے ہاں سعودیا نے وہ اپنے مذہب کے اتنے کھلے چور چراہ نہیں چلتے وہ اپنے مذہب کے سکون نال چلتے ایرانی اپنے مذہب کے سکون نال چلتے لیکن پھر ہندوستان اتے اکثریت ہندو نے لیکن مسلمان جن آبادیاں رہتے ہیں انہوں جیڑی مذہبی آزادی ملی ہے وہ مطابق وہ اپنا جو دین مذہب کا تقاضا ہوتا ہے وہ پورا کر دیں فساد اتے ہی نظر آ ہے کہ نہیں آخر کیوں مذہبی اپنی تھان سے پریشان لا مذہبی اپنی طرح تھان سے پریشان اتنا خلل کیوں خصوصاً زیادہ تر پریشانی وہ مذہبی لوگ زیادہ ہو سبب کی وجہ کی بس صرف میرا موضوع ہے سبب منافقت منافقت بڑی لانتی سی منافقت دا کم میں ہر ایک نو پریشان رکھ کیوں منافق کسی نال نہیں کافر کفر نال ہوندا ہے مسلمان اسلام نال ہوندا ہے مسلمان نال ہوندا ہے منافق کنجر کسے پاس نہیں او دا کام ہوندا ہے صرف دھوکا دینا قران مجید اس گل نو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا منافق فرمایا منافق دھوکا دے اللہ نو اور ایمان والے اس موقع پہ جی پہچان جیڑی قرآن مجید نے بیان فرمائی وہ دستا چلنا تاکہ دی چوٹی جی وہ تے اکھان پچھانی جائے اللہ ہے مومن لوگ یا مرون المنکر المنکر اللہ خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن مومنہ دا کم ہے نیکی دا نیکیلا برائی تو تھی منافقہ سورت توبہ چلا پاس نے دس مرو نہ بل من و بجن ہو نہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کی طرف بلاتے ہیں سمجھ آ گئی منافقان دی نشانی قرآن پاک نے دسی سے روکیں گے برائی کی طرف بلائے وہ ہوں تھی آپ اندازہ لایا تھے وسن والا کہڑا ہے جڑا یہ کام کرتا ہے کہ بدی بدی بدی تو طرف اور نیکی تو ڈک ڈک انہوں دے ہاتھ جتھے بھی پہ انہوں دا عمل یہ دیکھو وہ تھی آپ سمجھنا دوسری وڈی نشانی قرآن مجید نے انہوں نے دسی جب تغون عندهم العزت جب تغون عندهم العزت فإن العزة لله جميعا منافق یہود نصارہ سے عزت ڈھونڈتے ہیں یہود و نسارا سے تعلق جوڑ کر عزت تلاش کرتے ہیں وہ آدھے نے ماحول معاشرے دے اندر اگر سانو عزت ملے گی تو ادھروں لبے گی یہ دو نشانیاں موٹیاں نے انہوں مد نظر رکھ کے میری اگلی گل سمجھا جی جب میں جناب میرے خیال میں شروع یہ بھی تمبی کرتا چلا تو بہتر ہوگا کہ معروف تے منکر نیکی نو آخیا جا اسلام دی زبان معروف اور برائی نو آخیا جا منکر امر بل مارو یعنی نیکی کا کہنا نہ منکر یعنی بدی تو ڈکنا کر ہوں ہندو جاؤ نیکی بدی دا لفظ وہ بھی بول دیں یہودیاں جاو وہ بھی بول دیں شتانا جاو وہ بھی بول دیں نیکی بدی دا لفظ بولیا جا لیکن مسلمان دی نظر نیکی ہوئے جی اللہ نے دعوت دیتی اور مسلمانوں دی نظر چ برائی ہوئے تو اللہ نے ہو گیا لہذا عمران خان دی نیکی کوئی نیکی نہیں تو عمران خان دی برائی کوئی برائی نہیں یہ امر بل معروف نہ منکر دی اگر انج دے لوگ جڑے خود سراپا برائی نہیں جڑے سر تو پیرا تک برائی نے اگر یہ لوگ امر بل معروف دا لفظ بولن تو شرم آنی چاہیے کہ مانا اسلام والا والا نہیں یہ کوئی کفر یہودیت مانا ہونا نا اسلام اگر نیکی بدی دیکھی جائے پہلے بندہ یہو بندہ تے خود برائی ہوتا ہے جہے بندے دے اندر کوئی سنت رسول والی نشانی نہ ہوئے جس جی، جی، مجمے دے اندر جو زمانے دیا چھٹیاں پھوکیاں رنا ہون وہ منہ چاٹے کڈ کے گلے کڈ کے ڈولے کڈ کے تے سارا کچھ کڈ کے تے بیٹھیا ہو سارے کام نسن نسان دے جلدی اسلام آباد ہوئے سن بڑیاں لبن ہی نہ بجیاں کیڑے پاسے نے کوئی لانتی دا پتر ہو سی جڑا سمجھے یہ معروف بھی اسلام والا ہے منکر بھی اسلام والا ہے کنجرا یہ معروف منکر کفر والا ہے اسلام والا نہیں اسلام والا وہی ہوں جہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہوئے شرح دے مطابق برائی ہے وہ ہے منکر جیڑی شرح دے مطابق نیکی ہے وہ ہے معروف ایویں ہر بندہ نیکی بدی دے لفظ چ بولے وہ کتا منافق ہے تے اسا نہیں جانا اسا مسلمان ہاں، اسا نیکی ویکھنی ہے تے رسول اللہ دی شریعت اگر برائی ویکھنی ہے وہ بھی رسول اللہ دی شریعت ویکھنی

گاڑی ملک نظر مبارک آئی کرتا آخر کی راتوں آ گیا بات بادشاہ

چاچو امر بل معروف تو نہیں منکر والا ہونا خدا یہ میں چھوٹی گل کی مت بالکل نکے درجے کی گل میں وڈے درجے کی گل کرا او ہو پرچی دیکھ جان کے جان کے اپنے آزاد مسلمان بندے جی جان دے ہو گئے کچھ نہ کچھ تو آخر جان دے ہو گئے جناب تزدیک بدی ہے کہ نیکی اسلام بولو تو صحیح زنا کی ہے برائی برائی جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اس برائی کی دعوت تمہیں کہڑے طبقے چ نظر آؤں گی معلوم ہوا بدی دی دعوت دین والے نیکی تو ڈکن والے یہ سب منافقین نے اور ہی وہ کتے نے جڑے یہودیاں نال لگ لگ کے انہوں دی غلامی کر کر کے کنجر عزت ڈٹتے ہیں معاشرے سٹینڈر بنانا چاہتے ہیں ہی یہ پتر نے ہے جی ہی منافق نے منافق منافق جتھے تہن نظر آئے گا امت رسول دی پریشانی ہوگی گل نہیں سمجھ رہا یہ منافق جتھے ہون گے جس دور امت رسول پریشانی کا سبب انسانی معاشرے کا گندہ ناسور ہون گے ہر بدی انہوں ہوا نکل رہی ہوگی ہر برائی دے راہ بند ہر نیکی دے راہ بند کرنا انہوں دے زندگی دا دستور ہوگا لیکن کیونکہ منافق کم ہوتا یہ ہے دیکھو کم ہوتا یہ ہے نیکی تو روکنا برائی کی طرف بلانا لیکن اللہ فرما رہا ہے منافے یا بولوں نہ یہ چیز کا برائی کا حکم دے برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں کہیں گے لیاؤ برائی کے کوئی نیکی دلا کے نہ جائے گا پھر تو منافق کھل جائے گی جبکہ تو منافق منافع جی وہ سے دور رہو مسلمان تو ننگے ہو جان جانتے آخر لیا پا برائی کی طرف سدنا مسلمان کرم کر کنجرا نیکی تو ڈکنا بغیر تھا نیکی نو برائی کہنا برائی نو نیکی کہنا ہے پھر آخنا ہے آؤ نیکی کریے دعوت اصل ہونی بلاوا تو ہونا ہے برائی کی طرف لیکن کہنا انہوں نے نیکی نو برائی کر کے آخر لگنے نہ جائے جائے جی۔

تین دھوکا آ کر نام بدلو گے کا دھوکا ہونا ہے منافق لانسی کا یہ کام ہوتا ہے انہیں نیکی نو کہنا ہے برائی برائی نو کہنا ہے نیکی پھر برائی دی طرف انہیں جنو وہ آخی کھڑا ہے برائی تو ہے وہ نیکی وہ تو ڈکے گا جنو آخی کھڑا ہے وہ نیکی ہے وہ برائی بلائے گا تو پھر ہی مسلمان سوکھے مسلمانوں سیدھا آ کے میری گل سمجھا جی جی مسلمانوں سیدھا آ کے مسلمانوں نیکی تو پرا رہا جی برائی تو لانتی کھل جائے گا کھلنا اس ہے کو نہیں وہ دھوکھا دینا چاہتا لہذا ہوں اس لانتی نشانی یہ قرآن نے دس کہ ایک ہی کرے گا یہ برائی برائی نو گا کوئی آئیے سمجھ کے کوئی رسول مسل کی گستاخی کی بولو بہترین برائی رسول اللہ کی گستاخی بدترین برائی ہے منافق کی کرے گا انہیں اتنا پا جی لیکن دیکھو آخر یورپ نال تلگ نہیں تو رکھنا اگر اسی گستاخ رسول دے بارے ایڈی سختی کران گے کہ تعلقات ختم ہو جان گے ساری معیشت برباد ہو جانی ہے سارے حالات تباہ ہو جان گے لہذا کچھ اپنی دنیا کا تو سوچنا ہے نا ہوں اس کتے نے کی کیتا اس کنجر نے کی کیتا گستاخی جیسے بدترین جرم نو معیشت حالات وغیرہ دے ڈراوے دے کے تے انہوں بنا دیتا نیکی کہ بھائی ایتھے انہوں بالکل ایتھے انہ سختی کدی نہ کرے آجے لہذا ساڑی مجبوری ہے انہوں بنا دیتا کتے دماغ دے بیچ انہوں نیکی بنا دیتا او دی دعوت دیتی ہوں منافق پچھانے گیا کہ کتے دا پتر جڑا رسول دا کلمہ پڑھتا ہے دین واسطے پڑھتا ہے ورنہ او مسلمان کہڑا معیشت بچ جاوے رسول دی عزت برباد ہو جاوے اور لکھ لانا اس جگے دے مسلمان دی معیشت رسول دی عزت دور رسال ہے دور رسال ہے دور رسال ہے دور تحقیق امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آئیے سمجھ جس گھر دے اندر رسول دی عزت نہ ہوئے وہ دی معیشت چلانے لانے

سچی دسیا جی اسلام اللہ رسول خیال رکھنا ہے یا سر قربان کرنا پہ سچی سچی بول اسلام دی خاطر خدا رسول دی خاطر ڈھڈ دا خیال رکھنا پہندا پہندا ہے یا سر وارنا ہے تواڈے نزدیک قیمتی کیڑا ڈھڈ یا سر کیمتی پیڈ سر قیمتی تے سر سر وارنا پہندا ایویں ڈھڈ واسطے ہے نا سر تے ڈھڈ واسطے سر وارنا ہے خدا رسول اسلام کی خاطر سر وارنا ہے جتھے سر وارنا فرض ہے اتے ڈیڈ دا خیال رکھنا کسی کتے دے پتر دا کم نہیں دسو دے صحیح تا کر کے سڈے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو ڈھڈ دے اوتے پتھر بنائے مسلمان جانتے نے بھاوے منافق نہ جانن نہ منن ہر مسلمان جانتا ہے سڈے نبی جی سونے نے فاقے تے درویشی تے بھک قرآن دے فرمان دے مطابق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ اللہ دوسری گل کیتی بھوک دیے نبی سونے نے نبی سونے نے صحابہ کرام صحابہ کرام نو بھوک دا عادی بنایا بھوک دے اوتے صبر کرن دا عادی بنایا تا کر کے مصطفیٰ دے صحابہ جدو سر دین دی وائی آئیے انہاں ہس کے سر وارے نے کیوں جنہ ڈیڈ نو اللہ رسول دی خاطر بھکھا رہنا پسند کیتا ہے تے گوارا کیتا ہوئے وہ اللہ رسول دی خاطر سیر وارن تو کدی گھبران دے لئی آئیے سمجھ گل سمجھنے بعد ہم اگلی گل سمجھا جی جڑے لوگ آخر اصل سکول نہیں جانتے تو ڈیڈ جانے اگریزا نال تعلق نہیں رکھتے گستاخی سب کچھ برداشت کر لینا انہوں نے تعلق نہیں توڑ سکتے توڑنے ڈیڈ نہیں را کھا گے کتوں کتیا تو کیسا عجیب عاشق منافق عاشق او دے پیچھے سر وارنا فرد کجرا والے وہ سمجھ آئیے مرو ستے جتھے سر وارنا فر دے اتے باقی دے دے بہانے سنن سنن ادھر نہ کریں گے تے کی کریں گے جی پھر پھر گے کتوں جی اینج کی پھر پھر اینج کی دعوی کی کرتا آشک دا لکھ لانتی یہ بکواس کرنے والے آشک دا کم ڈھڈ نو بھول کے سر وار سر بچا کے ڈیڈ چ گم ہونے والا منافق ہوتا ہے اللہ رسول تو سر بچا کے ڈیڈ دی فکر ریچا رہن والا منافق ہوتا ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں دعائیں دینے سر سید احمد خان یہو جہ رابر مسلمانوں نہ ملیا سی نہ مل سکے گا بھی دروازے بند کسان بابے اور فرمایا سی خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے مسلمانوں کو اس کی تو فکر رکھنی چاہیے یہ ہو جا نہیں جا بزرگ میری نظر میں چودہ سو سال پیچھے نظر ماری نہ ہزور دلام نظر آیا نہ ہزور تو باہر نظر آیا نہ گاہ نظر آنا ہوں سڈا ہر چور ہر ملا پیر جی سر تے ہاتھ دھرنے وہ اسی نظریے بچے تو جتنے وڈا ہوں ہوں جوان ہوں جہاں نظریہ ہی نہیں ہو گئی وہ تو پرلے درجے کا مناسب تھی اس مڑ خدا رسول کی کرنی قرآن اسلام دی مسلمان دی دی بہن دی کی کرنی جی مقصد صاف ہے رب رسول نو چھڈو ڈیڈ نو نپو ہاں، مبارک ہوئے یہ ہو رابر نبیاں چ نہیں لب سکتے یعنی نبیاں دے غلام ہاں جی نہیں لب سکتے یہ بڑی عجیب چیز ہے تعلیمات دا خلاصہ ویکو نا خدا ملے نہ ملے دین رہ جائے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں کرنا چاہیے میں بھائی ادھر سرکار نو گالا پہ ادھر چوری کا مسئلہ ہوں تو اگلے آدھے نے بھائی سارے تجارتی تعلقات رکھنا چاہیے پھر یہ واپس کرو عمران خان صاحب جہاں اج ناموس رسالت کا بڑا محافظ بنیا ٹھیکدار اگو جڑے نا وہ باندر نچتے ہوں کرکٹ بھی باندر وہ نچتے ہو سارا کچھ سامنے کر کے باہر بھیج دیتا ہے لیکن افسوس ہے وے منافق تو منافق رہے جڑے ان مگر لگنے والے انہوں ان کی بنسی کہڑی جیل سوچ جی۔ اگر کسی کو ساری گل کا جواب ہوا تو ایسے جواب واسطے ہم وقت منتظر رہنے یہ نہ سمجھے جی بھی اسی دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں اگر کوئی بندہ ساری تسلی تشفی کراوے گا ایسا شکریہ ادا کریں گے نہ شکریہ ادا کریں میری گل نہیں سمجھی مسلمانوں ہوں منافقت ساری پریشانی نو سمجھ جاؤ اس زیادہ میں وضاحت کی ضرورت نہیں لیکن اتنا ضرور ہے ہوں اگلی گل جڑا میں موضوع پیش کرنا چاہوں منافقت ہوئی کی نام اسلام کا نظام انگریز کا منافقت شیطان لانت پا رہے ہیں ہاں جی شیطان شیتان دو لتان لکھے ہو گئے گا کنجر کا پتر مائے تو مگر مسلمانوں منافقت ہوں کی ہو رہی پہلے دن تو منافقت یہ ہوئی چلی ہے یہ یہ ہوئی ہوئی ہے ساری ہے چلتی پی ہے تو پتا نہیں کتوں تک لانت ہر گل رہنی نام اسلام دا نظام بولو مرو یہ نظام اسلام دا سچی دسیا جی نظام انگریز دا نام میں ہر ایک ہر ایک تو سنیا انہیں یہ آخر جی جہے خود نظام انگریز واسطے جان وارتے تحفظ واسطے پوری طاقت اصلا ہر شا لے کے بیٹھے نے اصا انہوں تو پوچھا نا کہ نظام کہ جی تھوڑا جا وہ کہہ بھی بیٹھے نا اسلام دا تو پھر جس لیے اس دوجی گل کی وہ نال ہی تھپیا گیا اسے کہ نہیں جی نہیں پتا ہی اور مینو ہوں بہتا یہ لمے بہت گلے کرنے ہی کوئی نہیں عمران خان نے تو تہن صاف ثابت کر کہ نہیں انہیں تو ہوں وہ جتھے بھی جانا وہ کہ ہم کو غلام ہے کیا ہم آزاد اگے سڑک جا تو دی روشنی تو دے نور تو بلے بلے بلے میرے خیال سے ہر وقت رہنا رحنا چاہیے سی کرکٹ لیکن ساری بد نصیبی یہ ہے کہ نظام نظام ہی انج انگریز جو ہوا امیر ہے اسلام دا نظام ہووے تے چلاو واسطے کوئی بندہ ویخیا جائے ہے ہے یہ منہ ہاں۔ یزید نو گالا کاٹ دو دا پتر پوتر ہوڑی بھی رکھی پانچ وقت ہو نمازی کدی ہو چڈ دھے ویل ولا کردہ ویلے شراب پیتا ہو دے نظام آیا آیا کیوں کیوں قابل نہیں سی پھر کوئی کتے تے حضرت تک چلے کیوں کیوں بہایا کجرا ہر پاس تو سمجھنا اسلام کے نظام واسطے ان بندہ بھی نہیں بہ سکتا یہ مطلب ہے نظام ہی کوئی ایڈا گندا ہے کہ جیڑا مرضی بج کے اتنے آ جائے کوئی کوئی عقیدہ نہیں ویکھیا جاندہ کوئی کردار نہیں ویکھیا جاندہ کوئی شخصیت نہیں ویکھی جاندی ایو آج ہی میں یہ ایسا ہی آیا سی میرے کو میری وہ ریکارڈنگ کرنا کرنے میں انہوں آخر میں کہ یار ڈر تکمین ڈارے رشال دار تحقیق دارے حیدر توجہ ہے چلو رہا اچھا۔ جل باہر مسلمانوں دسو کہ کیسی عجیب منافقت نام اسلام دا ہمیشہ سنو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہماری بنیاد سن گے کلمے دے نال انگریز دا قانون کیون رل سکتا ہے یہ سانو بھی تو کو رڑا کے بٹھا انگریز دا قانون تاغوت کلمہ توحید توحید تے تاغوت یہ کٹھے ہو نہیں سکتے وہ شرک یہ تو ایمان ہے جب کٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر نظام انگریز کا نام اسلام دا کلمے دا جو بھی قرارداد دے مقاصد بھائی جو بھی پاکستان میں ہوگا پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ مسلمان لوگ اپنے قرآن و سنت کے قوانین کے مطابق اسلام کے دائرے میں رہ کر آزادی سے عمل پیرا ہو سکے پاکستان اس لیے بنایا گیا یہ تو صاف لکھا ہوں گا جگہ جگہ تو لکھا جو بچ ڈرامہ ہوا پیا وقت میرے کو کوئی نہیں ہو میں نہیں سمجھا میں صرف موضوع والے پاس سے آنا چاہوں توجہ ہے اللہ میرے دوستو پہلے دن قانون اسلام دا نظام اسلام دا ہو کیویں ممکن ہے کہ وزیر اعظم مرزائی ہو وزیر قانون وزیر اعظم کا نام وزیر خارجہ مرزائی اور وزیر قانون ہندو جگندر ناتھ منڈل پہلے دن وزیر قانون تسا خود دسو جی قانون رسول دا دا او وزیر کافر بن سکتا بولو تو صحیح مرو جی قانون رسول دا ہونا ہے تے وزیر تے صدیق اکبر جیسا یہ تک بن گیا اللہ حاضل قیاس لگے آؤ تو ایو ہی دسے گا لیکن سنو ہوں کیونکہ منافقت جیڑی ہے اور ساری ساری تباہی لائی جاتی اگر کھل کھل کفر دا اعلان ہوں مسلمان پریشان نہیں سن کیوں کہ مسلمان نے اپنے کسی بھی یہو جہ بندے دے اعتماد نہیں سی کرنا انہیں اپنے دین ایمان ہر شہر اپنے محفوظ کرنا سی اور کسی پہ بھروسہ نہیں سی کرنا جی ہندوستان نہیں ہوتا کوئی بھروسہ نہیں انہوں پتا نظام بنا دے وہ تحت چل رہے میری گل انہوں نے اپنی جو موج میلا کرنا سی کھل کے کر ہوں وہ موج میلہ جڑا کرنا چاہتے ہیں جس لئے نام دتا ہے اسلام دا تے ادھروں اسلامی لوگ اٹھ پلو کمینے چور شرم نہیں آتی کی کری جاتے ہیں جس لئے مسلمان اپنے اسلام تے چلن چاہتے ہیں پھر وہ آ جائے تا خانہ خراب ہو گئے پسا دیں لوگ چلتے کہڑے پاس پہ دہشت گرد فلان تھی تو کتنے بعض لوگ ہوں مسلمانوں جہاں سڈے عید دے موقع تے جو کچھ ہوں یہ سارا صرف اس منافقت دی بنا پہ ہوں میری گل سن اسلام دے وچ کوئی کمیٹی نہیں ہوتی اسلام دا نظام ہوے تے کمیٹیاں کو نہیں ہوندی اسلام دے نظام وچ میں دسنا کی ہوندا ہے کسے ملہ کمیٹی والے کول گواہیاں نہیں ہوندیاں اسلام دے نظام وچ شہادت قاضی دے کول پیش ہوندی ہے قاضی دے کول رسول اکرم دا دور مبارک آرا بھی آیا دیہاتی پینڈو حضور دی بار گاہ دیتی ہے کوئی کمیٹی نہیں نہ صدیق دے دور کمیٹی اس دور تو لے کے مغلا ہندوستان دے مغلا دے آخری دور تک اور عرب دے سلطنت عثمانیہ دے آخری دور تک کوئی مائی دلال چاند کی کمیٹی ثابت نہیں کر سکتا یعنی آج سکو میں نے کہا بتاؤ یہ جو عید عید نماز ہے یہ سنت ہے واجب ہے یہ فرض ہے کہتا فرض ہے اور اس کی سفید داڑھی تھی گا میں نے کہا بزرگ بزرگ اتنا ہی پتہ نہیں ہے ساری زندگی اور تو مسلمانوں کا حق ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے ہماری بربادی اور تباہی کے لیے تو آیا ہوا ہے ریکارڈنگ کرنے کے لیے اور تجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ نماز جو ہے عید الفطر یا عید قربانی یہ سننا ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے اور میں نے کہا خدا کا خوف کر کیا خدا کو جواب دے گا تو بتا مجھے کس چیز کے حقدار ہو تم جنت کے یا دولت کے پتہ نہیں ہے یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں جن کو عید جیسے حکم شریف کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے تو میں نے کہا یہ بعض کے نزدیک سننے کا بعض باز کے نزدیک پانچ وقت پانچ وقت کی نماز کیا ہے کبھی میں نے کہا کی کمیٹی بنائی ہے کیوں وہ ستیاں بماریاں لکسپرس مسلمان شرم نہیں آتی ڈب مریے جہے کتے ویکو ساڈی پینی پہ جہے کتے ویکو ساری پینی ایک بھی آخر وہ جی ریاست کی ماننی چاہیے میں کہ کنجرا یہ دس ریاست تو ہمارے اوپر ہے اس کی ماننی چاہیے یہ ٹھیک بات ہے لیکن بتا کو ریاست کے اوپر بھی ہے تیرا کنجرا تو مسلمان ہے وہ کنجرا مسلمان ہوتا تو یہ کہتا ہمیں ریاست کو کی ماننی چاہیے ریاست کو خدا رسول کی ماننی چاہیے تیرے باؤکڑ دے میں کیا میرے پنڈ جتنے میں رہنا اتوں کا کنجر سی ریاست کی ماننی چاہیے جگہ میں ہے دیا پترا ہاں ہر جگہ دے سورے ہو جائے لانسی کا پھرا فرون کی امت کہتی ہے فرعون کی قوم کہتی ہے ریاست کی ماننی چاہیے مسلمان ہمیشہ یہ کہتے ہیں ریاست کی اس وقت ماننی چاہیے جب ریاست خدا رسول کی مانتی ہو کتے کا پوترا ریاست رو بے لگام پہ بنا وہ بھی مسلمانوں کی ریاست وہ بھی سڈے ہوں ہاں۔ ایڈے ہی انے بیٹھے ہاں کجرا جدرو لنگ جانے حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ پاتر دی دھرتی ہلنوں نہیں رہی سانو پاگل پیا کرنا کنجرا غور فرماؤ مسلمان غور فرماؤ بتاؤ میں لاہور کے علاقے شیخو پورے میں بیٹھ کر کسی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوا لاہور میں بیٹھ کر شیخو پورک میں بیٹھ کر پوچھ رہا ہوں بتاؤ آج تک نماز کی کمیٹی کیوں نہیں بنائی گئی جو سب سے بڑا فرض ہے خدا کا عقیدے کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے جو رسول اللہ کو معراج کی رات ملی ہے کبھی اس کے متعلق نماز پڑھانی ہے کس وقت پڑھانی ہے ضرور پڑھانی ہے نہیں پڑھے گا تو چتر کھائے گا جیل میں جائے گا تو کمیٹی بنی ہے اور بولو مرو روزے کی کمیٹی بنی ہے کنا حکومتی عملہ ہے جڑا روزہ نہیں رکھتا کدی پوچھے نے نماز نہیں پڑھی کدی پوچھے نے تو مولویا کے مامے لگتے ہیں دسو جیڑا ویکو جی، جیڑا ویکو سڈے سر چودھری جیڑا ویکو سڈے سر سردار پرلے ایٹی نکل ہے ساڈے واسطے انہیں ایٹم دتا اسی واسطے کہ ایٹم بکائی رکھو مسلمان سوائی رکھو بال جنہ کا نظام ہوتا اصلا وہ حفاظت کرتا جہاں جی- نظام ہوتا ہے اصلا وہ حفاظت کرتا نظام مستفا کا ہوں کہ اصل زمین کے ایٹم بھی مستفا نظام منگڑے ایٹم بھی ہوتا ہے حفاظت ہوتی ورنہ مینو جواب دیں دسو روزے دی کمیٹی نہیں حج دی کمیٹی نہیں اتے کہ لا اکراہ فی دین دین میں جبر نہیں ہے ہر کسی نے کھلی چھٹی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے مول بھی کون پڑھاؤ پڑھا حکومت کا یہ کام نہیں پڑھانا روزہ رکھے نہ رکھے ہر کسی نو آزادی ہے حج کرے نہ کرے ہر کسی نو آزادی ہے جتوں مرضی رزق کما جھوٹ بولے جنا کرے بدکاریاں کرے ہر کسی نو آزادی ہے یہ ساری آزادیاں نے ایک ایک عید ایڈا فرض کتوں آ گیا ہے جتھے کمیٹی بھی بن گئی ہے پھر وہ قانون بھی چل گیا ہے پھر جیڑا مولوی چشتی اس کمیٹی کی تابے داری نہ کرے رسول کی تابے داری کرے انہوں پھڑ کے اندر بھی ہے کیوں میں بتاؤ نماز کیوں جبرن اسلام جبر کہتا اسلام میں جبر نہیں میں نے کہا اسلام میں جبر نہیں ہے اس وجہ سے کرتے ہو کہتے ہاں میں نے کہا پولیو چترا نال ہو یہ جبر کیوں آ گیا منافقت چھوڑو تھی بھی پریشانی مک جائے گی ساری بھی مک جائے گی منافقت کے نتیجے نے تسا سڈے سڈے اگے فس جی بےلیاں کے جیل چھٹ جاتے وہ اتنے فس یہ منافقت کے نتیجے نے تصویر کھل کے آؤ سانو پک کے نظام انگریز گیا ہاں جی آپ ہی کہیں جی حکومت امپورٹنٹ ہے بہت سانو نہیں پتا یہ کھانا یہ جس لیے آیا سی سانو نہیں پتا ہر کول اسٹیشن پہ دھاندلی ہوئی تھی بڑا سوفی نمازی ایڈا مفکر اسلام دتا لی ہجویری بن جانا ممبر سے جا کے کیوں اگو جو فدو بیٹھے وہی ایک جن سے منافق منافق نہ رہ جاتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے منافع کی کوئی تھیلی دے چٹے بٹے نے منافع کی کوئی کمی دیا چپاتیاں نے منافع کی کوئی کتی دے دل کوئی ساوا کوئی پیلا کوئی کالا کوئی گہرے کوئی ڈب خربا کوئی کیویں کیویں ہوں گل سمجھ آئی کہ نہیں ورنہ ایسا خود ویکیا پولنگ اسٹیشن کل ووٹ سن ایک ہزار نکل پنجا ہزار بلو پھر ماشاء اللہ اگلے دن جنرل باجوا صاحب نے بہت مہربانی کرنا ہم نے تو اس کو بچے کی طرح

پھر اعمال صالحہ نے برے آم والے جنہوں نے روکنا اسلام بھی کمے یا حکومت نے بنا جنا ہوں کتنے بتکاری ہوں کتنے شرابخوی ہوں جی کتنے جناب بلکہ اتنے کام ہی الٹ ہے کہ جام ہاں جی، فلم گا جی فلم تیار ہوتی ہے بجٹ بجٹ حصہ پاکستان پاکستان دے مولوی پیر ہر دی دی دی جیب جیب تیری میری پیسہ ہے پالن خاطر بناون خاطر چیسا انڈسٹری فلم انڈسٹری انڈسٹری ہوں فیکٹری تے فیکٹری چند پرزے تیار چیزاں تیار ہوں جو تیاری اتنے پرزیاں دی ہو رہی وہ کنجرا دیں کہ کسی اور وہ کنجر پورے نے کہ ہرش پور ہے تو انہیں کنجر پوریا واسطے تو بجٹ پہ پاس ہوتا ہے تو خیر ہے چند دے واسطے کمیٹی بھی بن گئی ایڈی سلام خیر کر اور پھر سنو کیونکہ اتے بھی منافقت سی اتے بناونے منافقت کمیٹی بنانے منافقت تا کر کے عجیب گل سنی اندر سارے فرقیاں خرکیاں بندے ہے بریلویاں دا بھی ہے پچھلے سال ہوں کیوں بائے نا چ گے نہیںوشیا آدی نے واقعی تاخیر وادی آدھے سو کا چاہے حکومت پتا نہیں مسٹر جنا صاحب انہوں نے ایک جگہ کو کتابیں پیچھے سارے نماز سماز سچ ہوگا انہیں آخیا جناب نماز میں پڑھ میں اس واسطے بھی نہیں پڑھنا جنوبی پڑھا ہوگا شیعہ سنی نہیں پڑھا شیا پڑھاوے گا کہ یہ دو نہیں پڑھیں گے وہ پڑھائے گا تو یہ دو نہیں پڑھیں گے میں گل نہ ہو نک گیا کول بھی رکھی گئی بریلیاں ہوں میں تو بابا جی بہت انسان کمال لیکن کاش کی ایویں نسل بھی کر لگا بھائی جی چیئرم بنا کمیٹی کا چیئرمین جی بریلی بریلو بنا مننا جی بھابی دوجا نہیں مننا شیوا بنا دوسرا پچھلے سال والے مسئلہ کھلیا شہادت آئی سی کوئٹے بعد نہیں جڑا شیعہ سی نا انہیں آخیا ہم تو یہ شہادت نہیں مانتے ہمارے پاس شیعہ کی شہادت نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ایک ہو کے ایڈی وحدت کری ویکھی اونج تین کٹھے بیٹھے نے پر بیٹھے کیوں نے یہ آدھا سڈے تو میں ایلان کراگا نے سڈے گے تو اپنے آخ گے پڑھ لو جیسے جیسے وقت گزرے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا پاکستان میں نہ ہندو ہندو رہے گا مذہبی لحاظ سے نہیں کیونکہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے بابا جی کا یہ بیان ہے یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی لہٰذا سیاسی لہٰذا ہندو مندروں میں جائیں حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں مسلمان مسجدوں میں جائیں حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اور کمیٹی بنانے والوں میں بھی تمہیں مشورہ دیتا ہوں اپنے باپ کی مخالفت مت کرو ہمارے لیے پریشانی مت بناؤ خدا را تم بھی کہہ دو کوئی عید پڑھے نہ پڑھے اگلے دن پڑھے پہلے دن پڑھے حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں تکبیر رسال تحقیق ٹھیک نہیں روڑا مکاؤ اتنا عجیب کمیٹی غیر مؤثر بنائی چلو لاپتوں تو ایسے حضرت اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے کمیٹی بنا لی سرکاری ادارہ بن گیا اثر ہے نہیں کیسے اثر نہیں ہم نے اپنے مجھے پینتیس سال ہو گئے اس ماحول میں رہتے ہوئے آنکھ کھولے میں دیکھتا رہا پوپل گئی زئی ایک مولوی ہے قاسم علی خان مسجد پشاور میں میں نے خود وہ مسجد بھی دیکھ لیا پوپل زئی مسجد وہ ہر سال پہلے کرتا ہے کمیٹی کا اعلان نہیں ہوتا وہ پہلے ہی کر دیا پشاور پاکستان میں ہے یا باہر ہے نہیں پاکستان میں پشاور ہے ہاں یہ ایک اور صوبہ ہے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ افغانستان میں لگتا ہے آپ کو غلط ہی ہے کیسا عجیب تماشا ہے کہ رویت حلال کمیٹی بنی اس کا اعلان ہوتا نہیں مولوی ایک ہے اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ پڑتے ہیں اور حکومت نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تو مجھے کیا کیوں پھر ہر سال مختلف عیدیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کسی علاقے چنتی نو ہو رہی ہے کسی علاقے نو نو ہو ہو ہو رہی رہی کسی کسی چنتی یہ ہوئی چکر ویختے ہی لگے آئے میں ویخ رہے کہ نہیں اے ہوں ایت کی مینو لگا شیخو پورے بھی پیر والے دن عید نماز ہوئی پتہ نہیں من کسے دس چھوٹی چھوٹے مسلم پھر احمد پور شرقیہ پکی ضلع بابل پور کراچی بوریا نے پڑھی سرحد پورا جڑا انہیں پڑھی پھر عجیب گل ہے کہ مذہبی امور دا وزیر وفاقی چارے سوبیا ملا ابد شکور دیوبندی اس خود جا کے پڑھی مذہبی امور دا وہ جڑا مذہبی امور دا وزیر ہوئے گا وہ تو اس امت دے واسطے ایک بہت بڑا پیشوا رابر بنا کے بنایا جاتا ہے کہ مذہبی امور یہ پیچھے تصا حل کرنے نے دے چلنا ہے وہ تو مذہبی پیشوا بنایا جاتا ہے تو جدو وہ پڑھ رہا ہے پھر کسی اور تے اعتراض تک ہی مانا ہوئے ہوں کمیٹی کدھر گئی وزیر پڑھ رہا ہے کمیٹی کدھر گئی صوبہ پڑھ رہا ہے حکومت حکومتی طور سے سرکاری کمیٹی کدھر گئی اور اور سنو اس کمیٹی پر بھی بڑے بڑے شیر دل لوگ بیٹھتے رہے چیئرمین بن گئے لیکن اب جو چیئرمین ہے یہ اور ہی شیر دل ہے ہاں چودھری عبد الخبیر صاحب بادشاہ مسجد کے آپ چودھری ہیں تو وہ چودھری صاحب جو ہے نا ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے وہ شہادتیں تو آئی تھی ایک سو تیس شہادتیں تھیں اس کی سرحد کی سرحد کی شہادتیں تھی کوئٹہ سے شہادتیں تھی تو آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا انہوں نے حضور یہ کہا بیان کیا کہ نو بجے تک ہم اجلاس میں بیٹھے نو بجے کے بعد شہادتیں آئی ہیں ہم اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے کیا بات بات کیا پتہ نہیں ہے منافقت کیڑے رنگ بکھاؤنے ہیں قسم اس ذات دی کر گیا نا اسی ایڈے فدو نہیں کو فدو ہی ہوئے گا جڑا سر سٹ کے آکے کہ نہیں جی تابے داری فرض ہے یا مسلمان ہے تو کچھ تو خدا در پھر بندہ پوچھے کہ چودھری عبد الخبیر صاحب ہاں پادشاہی مسجد کے چودھری ہیں آپ ذرا آج یہ تو بتائیں آپ نے تو آپ کی پچھلی کمیٹیاں یہ وہ تو بارہ بجے اعلان کر دیتے گیارہ بارہ بجے اعلان نو بجے روزہ کبھی توڑوا دیا بیٹھ جاتے شہادتیں ظاہر بات ہے دور دراز سے آتی ہیں وقت لگتا ہے تو وقت تو لگنا تھا آپ کو اوپر کی طرف سے وہی آئی تھی کہ نو بجے کھڑے ہو جاؤ ازر دیکھو ہم نو بجے کھڑے ہو گئے تھے کیوں کھڑے ہو گئے جواب دو اچھا کھادا چودھری بندے نجی پھر لہر بات گئی کھانا وہ میں واحد چودھری قسم خدا دی چیئرمین ویکیا جہد اردو بھی سیدھی نہیں بولی جاتی وہ جس جسے بولد اردو میں ہس رہا ہوں بلے بلے تیری تلیم میں ان کی گستاخی نہیں کر رہا صرف اپنا رونا رو رہا ہوں ہاں جی ان کی کیا گستاخی ہو سکتی سمجھ آئی کہ نہیں اچھا میں ہوں جناب نے جی دسنا چاہنا کہ جس وقت میں وزیر اعظم گھر اگے جا کے احتجاج کیا کہ سڈے سنگیاں ادر ادھر پرچے ہون لگ پے نے پرچے سڈے سنگیا کے ہوں ادھر صوبے سرحد تے کسے تے نہیں ہویا وزیر مذہبی امور تے تین ہوا پرچا بھی پڑھی کراچی دے بوریاں تے نہیں ہویا ہور جتھے پڑھی گئی ہے کسے تے نہیں ہویا مسکین چشتی ہی لبے نے لئیے جی پولیس چلی گئی لئیے میرے کو آ گئی ساری دیہی میرے کو طوفان بدتمیزی عجیب ہی برپا کی رکھا ہے نا پولیس نے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں کہ مولویا تو ہوں زوال آنے والا سدکے جا تے ورگے آ کے ہاق ہو زوال مولویا دیا جی اور صدیق اکبر ورگے حاکم ہوتے نے جنہوں کے ہوں زوال لانتیاں جی آڈے ورگے ہون تے تے پھر زوال تے لانتی بچن گے خوانا تے بھوکن بھوکن یہ لانا مویا خلانا سورا تمن کی تھان تیری تھان تے سور جم پہ چنگا سی ہوں گل سمجھا جی میں جسے ڈی آئی جی صاحب میرے سامنے آئے میں جی پولیس دے مظلوم آئے ہیں ہاں پولیس دے دے ظلم و ستم مارے آئے ہیں وہ اگو خورن نے حضرت کہ جی یہ تھلے کا کام ہے جی تھلے کا کام ہے جی وہ اتو آڈر کون سی وہ تو آڈر کون نہیں سی آر کاڈیں گے ایک سو ایک موبائل چ ریکارڈنگ ہونی اس گل نیٹ سے چڑھیا ہوں تو لکھا جو میں تمہیں دیا ڈی آئی جی لاہور کہ جی اے جو کچھ تے بندے فڑے گئے پرچے ہوئے کہ اتو آڈر نہیں سی تھلے والے کام ہے تھلے والے کا اچھا ہوں میں اج جڑا آیا سی نا میں آخیا جہا بھی پرچا ہوں کیا پتا لگتا رہا ڈائی ڈی آئی صاحب نے ایک ہوتی گل ہاں جی۔ اس آخیا ہاں جی گل یہ میں خود پوپل میں پشاور دے علاقے کا میں اتنے کئی پنجی سال بھی سال مریا میں تو سال خود پوپل زئی نال نماز پڑھتا رہا پھر تو میرے تو بھی پرچا ہونا چاہیے جی میں اج آخیا اس وقت میرے ذہن گل نہیں آئی اج والے سامنے آئی میں آخیا ریکارڈ کر کے تو لے جا سنا اتنے سنامی تو ریکارڈ اتوں کا لین آیا تو میں دینا چاہنا وہ پورا ریکارڈ لے جا یہ لہجا بچ جا کے سنائی کہ جی وہ نقل تہن تسا نہیں غور کیا اصل تو آرڈر کیا نہیں عید پرچے کا پرچے کدھروں آ گئے کھا گئی منافقت پریشانی دا سارا سبب سمجھ نہیں لگی میری نعرہ میرے سارے اس کتاب دا آخر جو مقصد ہوئی ہے میں آخا گا کہ یہ میری بات سمجھنا ہوئے جب کسی بھی دینی کام کے لیے کوئی کمیٹی نہیں تو اس کی کمیٹی ختم کی جائے جس طرح کے تمہارے بابا جنا نے کہا تھا کہ لوگوں کے مذہب کے ساتھ حکومت کا کوئی سروکار نہیں تم بھی اسی طرح رہو چھوڑ دو لوگوں کو اپنے حال پر جب نہ نماز کا پوچھتے ہو نہ روزے کا پوچھتے ہو نہ حج کا پوچھتے ہو نہ حرام حلال کا پوچھتے ہو اس کی پوچھ گچھ چھوڑ دو لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو وہاں بھی اپنی رویت کے ساتھ اور چاند دیکھنے پر عید کریں گے شیعہ اپنی رویت اور چاند دیکھنے پر عید کریں گے اور جو سنی ہے وہ اپنی کریں گے بریلوی اپنی ہاں جی ہر طبقہ اپنے مطابق کرے گا تمہاری حکومت کیوں پریشان ہوتی ہے حکومت تبھی پریشان ہوتی ہے اور عوام بھی تبھی پریشان ہوتی ہے کہ اوپر سے نظام جمہوری ہے جمہوریت میں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جب مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو تم نے مذہب کے اندر جو ٹانگیں ہڑا رکھی ہیں انہوں نے سب پریشانی پیدا کی ہوئی ہے لہذا ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو اگر نماز ہم تمہارے کمیٹی کے بغیر پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ عید بھی کر لیں گے رمضان بھی دیکھ لیں گے یہ تمہاری یہ بات تمہیں میری پسند آئی ہے یا نہیں آئی یہ جو ہے مووی والا اس کو چکر وہ مووی والا کدھر ہے اس کو چکر دے بیٹا تمام مجمے کی طرف یہ ہاتھ اٹھائیں گے اس بات پر کہ ہمیں کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے شیعہ کہہ رہا ہے یہ وابی کی شہادت ہے ہم تو عید نہیں کرتے تو خدا رہا کسی کو پریشان نہ کرو شیعہ پہلے پڑھتے تھے عیدیں ہاں جی وابی بھی پڑھتے تھے تمہاری کمیٹی سے پہلے یہ سنی بھی پڑھتے تھے سب کو پڑھتے تھے لہذا اب بھی تمہاری امداد اور تمہاری اس ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے ایسی ہمدردی رہنے دو ان شاء اللہ ہم خود بخود چاند بھی دیکھ لیں گے عید نہیں کر لیں گے ایسے ہمارا بیڑا گھر کیا ہوا ہے ایسے کروڑوں روپئے کروڑوں روپئے لے جاتے ہیں تمہاری کمیٹی والے کروڑوں روپئے ان کی تنخواہیں ہیں ان کی عیاشیاں بنتی ہیں وہ میں آخر میں ان کی کمیٹی کا حال تھوڑا بتا دوں یہ بھی وہ ایمان سے کہتا ہوں سنو یہ ریکارڈنگ سناتا ہوں ابھی آپ کو ریکارڈنگ سناتا ہوں سنو کور کمانڈر فوج کا چھوٹے درجے کے افسر کی بات نہیں کتنے کور کمانڈر ہوتے ہیں ملک میں کل کور کمانڈر جو ہوتا ہے اس کے سامنے عید کی گواہی دی کور کمانڈر نے پوچھا گواہوں سے سچ سچ بتانا کور کمانڈر کہہ رہا ہے میرا دل نہیں مانگ رہا میں تو روزہ رکھوں گا عید والے دن کور کمانڈر کہہ رہا ہے اور یہ کئی کنجر ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں شیطان رکھتا ہے عید والے اب کور کمانڈر پر شیطان ہونے کا ذرا لگا نا فتوا لگا پھر دیکھ تیرا بوتھا کہ میں سیک دیا میں مسکین دکھا تیرا ہر ایک رانی تھان ہے نیوی تھان سے پانی آؤں لکھ لانا تیرے کمانڈر نے پوچھا مول سعید ہے مفتی سعید دیوبندیوں بندیوں کا پشاور والا جو قاری نور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانتا ہے پشاور والا وہ بیان دے رہا ہے میں بیان سناتا ہوں اس کی آواز سناتا ہوں وہ کہتا ہے میں اس وقت کور کمانڈر صاحب کے پاس تھا عید پڑھ کر ہم آئے تو کور کمانڈر صاحب نے پوچھا گواہ سے بتاؤ سچ سچ بتانا اب وہ گواہ نے جب دیکھا نا اور کمانڈر ہے اسلح ہے فوج کی کوٹیاں ہیں اگر تھوڑا سا جھوٹ جھوٹ ثابت ہو گیا تو پورا گے اس نے کہا جی سچ سچ بتاؤ جی سچ اس نے کہا جی صرف ایک سو روپیہ اور دو چار کے سگریٹ گے اور ہم دیں دے دی جلدی کا سنو کوئی اپنے کنہ نہ سنو ویکو کمیٹی نے چند کر دیتے تھے میں سنی سنائی وغیرہ پہ زیادہ نہیں جاتا کور کمانڈر پشاور تھے ان کے ہاں کی وجہ سے قیام تھا صبح ہم نے عید پڑھی عید پڑھ کے چل پڑے پنڈی کو تو بڑے عرصے کی بات ہے کور کمانڈر نے یہ کہہ دیا تھا رات کے صبح میں نے تو روزہ رکھا اور سرکاری عید بھی پڑھنی ہے میں نے کہا میں تو مسافر ہوں روزہ رکھوں تو اور نہ رکھوں تو میرے لیے کیا تو انہوں نے کہا بھائی وہ صبح گواہوں کو بلا لینا عید کی نماز ہو گئی گواہ آ گئے جب گواہ آئے تو اللہ عالم کیا تھا لیکن وہ فوجی دفتر ماحول کور کمانڈر کی گاڑی ہے وہ سب دیکھ کے اس نے کہا بھائی صحیح صحیح بتاؤ تم میں سے کس نے چاند دیکھا میرے سامنے کی بات بھلے یزب اللہ گواہ ایک بڑی داڑھی سب کچھ تھا اس نے کہا کمانڈر صاحب دو چرس کے سگریٹ لیے ہیں اور سو روپیہ لیا ہم نے کہا بھائی یہ میرے سامنے کی بات ہے ایک دوسرا کیا بات ہے دوسرا دوسرا واقعہ پھر سنا دوسرا واقعہ بھی میرے حساب پیش آیا دوسرا واقعہ بھی میرے حساب پیش ہے اچھا الحمد للہ یاد آ سب کو بہت زیادہ تھا کہ ایک عید ہونی چاہیے تو فرمایا تو اسلم کھٹک صاحب کو میں نے کہا بھیج دیں سب ایک اسلم کھٹک وزیر داخلہ کی شاید اس وقت جب پشاور میں تھے کیا جو بھی ان کا عہدہ تھا تشریف لائے میں نے کہا کھٹک صاحب کتنے پیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں میں نے کہا دبئی شاپنگ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی میں نے کہا جو پشاور میں یہ چیخ رہے ہیں نا کہ چاند ہو گیا ہو گیا ہو گیا کل اور یہاں ہو جائے گا اور وہاں ہو جائے گا انہیں عید سے چار پانچ دن پہلے اچھی طرح دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہے دبئی کی شاپنگ بن جاتی شرم مسلمانوں کی تباہی اپنی لا کے مکالا مل بیٹھے ہیں ہر کوئی مکالا مل بیٹھا ہے نہیں گواہیاں جو لینیا سن ہوں سنو نمی گل سڈا ایک سنگی ہے باؤ سلیم انہوں کا ایک بھائی ہے اسلام نام اسلام دین صاحب نے رابطہ کیتا چودھری عبد القبیر صاحب نے چودھری صاحب سڈے کو شہادت ہیں اگر آپ کو تو بھیج دیں آپ نے جواب دیتا چودھری صاحب نے ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے لینیا گوائیاں گوائیاں وہ جڑیاں میرے کو آئی میں مائی دلال کسی عبدل خبیب تو لے کے استاد ہوتے استاد استاد ہوتاد ہوسکین آخ میں گھر چلا جاگا نہیں تو میرے کو آ جائے میرے نال صرف چیلنج کر کے میرے نال ثابت کر دے ان شہادت حال تے میں ثابت کی نے وہ میری شہادت دا حال کوئی غلط ثابت کر دین اور میرا جو رویہ عمل ہے فکا شرح دے خلاف ثابت کر د میرا سر لا اگر کوئی کہے جماعت عظیم کا لکھا ہے فقہ کے متون کے اندر تو اس کا جواب میں دیتا چلوں امام شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح شامی کتاب السوم اس کے اندر آپ نے تحقیق فرمایا فرمایا وہ آکام تھے اس وقت جب لوگ مسلمان لوگ شوق ذوق کے ساتھ چاند دیکھتے تھے اب تو نظر ہی کوئی مارتا تو فرمایا اب دو ہی شخص جب مطلہ صاف ہو دو ہی شخص کافی ہیں تو بھائیو اگر اب مطلہ صاف تھا تو ہمارے پاس تو دو اگر ہوتے تو کافی ہوتے فکر کے مطابق ہمارے پاس تو پھر بھی پانچ تھے پانچ کی گواہی لینا حضرت کو پسند نہیں آیا اور اگلی بات سنو جب انہوں نے رکھا ہوئے ہر فرقے کے تاکہ ہر فرقے والا اپنے مذہب والے کو بتائے تو سوال یہ ہے کہ جو چودھری عبد القبیر ہے وہ تو دیوبندی فرقے کے ہیں تو پھر ہم پر اس کی گواہی کی مسلط ہو سکتی ہے تو بھائی بات وہی ہے ہر کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دو تمہاری مہربانیوں سے پہلے شیعہ بھی عید کرتے تھے بھا بھی کرتے تھے اور برے بھی کرتے تھے اور انشاءاللہ شاء اللہ اگر آپ اپنی یہ مہربانیاں بے تکیاں اگر یہ ہٹا لو تو ان اچھے طریقے سے عید ہوگی ہاں، کوئی آپ کے پاس شکایت نہیں لائے گا کہ جناب ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا یہ ایسے ویسے کی شکایتیں اب ہو رہی ہیں یہ کوئی شکایت نہیں آئے گی لہٰذا ہمارا یہی مطالبہ ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کرنی ہے کہ ہمیں ایسی ویسی کمیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیعہ ہر مذہب والا اپنے مذہب والوں کے پیچھے رہ کر نماز عید اور روزہ وغیرہ کرتا رہے گا لہذا جس طرح کے باقی شری جو آکام ہیں ان کی کوئی کمیٹی نہیں ہے اس بچاری کی بھی کوئی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے کیوں بھائی تمہیں یہ پسند ہے بات اور مارو پتر ہے سارے پاس سارے پاس گھما ہیں خدا عذاب نہ بنو غریب لوگ ہاں ٹیکس نہیں دے کمیٹیاں رجائی ایک دن رجاؤ چکے پیتو کمے نمیا تو نمیاں ہاں۔ تو نہیں لائی جی نعرہ مار رہے ہیں میں نے سب تو یہ گل سامنے کی سو سامنے شروع دعوی کہ اسلام دی تاریخ اسلام دے وغیرہ دی کمیٹی نہ ہوئی نہ کوئی وکھا سکتا یہ جدو گل کرتے ہیں اسلام کوئی اسلام میں ثابت کرو کمیٹی ہے کتنے صرف ایک طریقہ ہوں سی گواہ آدھے سن قاضی دے کول قاضی دے کول او شہادت دیندے سن او شہادت بھی کیدی روزے دی نہیں ہوندی شہادت دین میرے خلا روزے کی خبر ہوتی ہے عید الفطر یا عید قربانی کی شہادت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے نا ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ خبر اور شہادت میں فرق کیا ہے ہاں، میں اور کسے کھول دے تو تو ہو سکتا ہے اونی وزو ٹوٹ جا مسلمانوں خبر اور شہادت میں فرق ہوتا ہے شہادت معاملات میں ہوتی ہے روزہ رکھنا عبادت تو مہذا معاملات میں سے نہیں لہذا رمضان کا چاند ہو اس کے لیے شہادت کا لفظ نہیں ایک ہی شخص خبر دے دے کافی ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ڈرامہ رچا رکھا ہے ان لوگوں نے صرف اور صرف دو عیدیں ہیں یہ معاملات میں سے ہیں معاملات کے لیے ہمیشہ شہادت ہوتی ہے یہاں پر شہادت کا لفظ اور دو گواہ کافی ہیں اور ہمارے پاس پانچ تھے پانچوں کو رد کر دیا اس وجہ سے کہ ہم تمہارے غلط منصوبوں کی حمایت نہیں کرتے تمہارے ظلم اور منافقت کی حمایت نہیں کرتے یہی سزا دیتے ہیں بتاؤ ہمارے پیچھے میں نے کہا یار عجیب مسلمانوں میں آج ایک بات ظاہر کر رہا ہوں جھوٹے پہ خدا کی لانت ہو میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا میرے غریب خانے گھر کی فلم بنانے کے لیے امریکہ یا برطانیہ مجھے یہ معلوم نہیں گوری آئی ہوئی تھی جو ہمارے غریب خانے کے سامنے دکان ہے اس دکان کے سامنے کیمرہ لے کر میری فلم میرے گھر کی فلم بنا رہی ہے گوری میں نے بڑی پرانی بات آج سے تقریباً چار پانچ سال پرانی جب اس گھر میں ہم نئے نئے آئے تھے نا اس وقت یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے شناختی کارڈ دیکھتے ہیں کدھر سے آ رہا ہے <coughs> کدھر جا رہا ہے <coughs> اچھا ان کا شناختی کارڈ دیکھ کر بھیجا تھا کیا تمہارے پاس نہیں ہے شناختی کیمرے تمہارے پاس کیمرے نہیں ہیں امریکہ برطانیہ کی گوری کا اگر ہم غریب خانے ہمارے غریب خانے کی فلم بنانا بتا رہا ہے تم ملازم و حاکم نہیں تمہاری حیثیت ہم جانتے ہیں ہے نہ شرارت آتی ہے ہمیں صرف شرافت آتی ہے اور شرافت کے ساتھ شریعت کی صداقت آتی ہے تمہارا منہ توڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے جس کا نام صداقت ہے صداقت ہے صداقت دور تقبیر دور بارے ہائی بری ملکور ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے کیوں بھیج رہے ہمارے پاس یہ فلم بنا رہا ہے ایسا ہی آ کر فلم بنا رہا کیا فلم بنا رہا ہے بتاؤ ہمیں حکومت کس کی ہے باہر سے آ کر گوری تمہارے پاکستانی شہری کی فلم بنا کر لے جا کیوں کیوں ہے وہ کتے دے پتر کی لگ دینا ساڈے ہوئے لکھ لانا جی کسی مک مکا کیا کنجر نے تو وہ لانا تو ہرامیا مک مکا نہیں کیتا اصا ہاں، ہاں، ہاں، مجبوری پھس گئے مک مکان نہیں بیٹھے اللہ بدماشی نہ چلاؤ بدماشی نہ چلاؤ اصا بغاوت کریے سانو الزام دو شرارت کریے سانو الزام دو اگر اسی اپنے سچ سے مسکین بن کے پاس بہ کے چلنا چاہنے تھی جان کے پنگے لے سال جہا کتا نماز پڑھ رہے ہیں تصا نہیں ویکو آن کے سڈے پنیا بچ جاؤ کیا اس کتے نو تسا جواب دینا یہ فرض نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ ہمارے پاکستان کے شہری ہیں ان کے مذہب میں مداخلت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہمارے نظام میں نہیں ہماری جمہوریت کے خلاف ہے اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے جو بھی وہ اپنی عبادت جو بھی کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو تحفظ دیں ان کو تحفظ دیں تم کیوں ہمارے پاس کال کر کے ہمیں ان کے خلاف درخواست دائر کرتے ہو یہ فلا کر رہا ہے یہ فلاں کر رہا ہے اس کو کہو کتے کا بچہ تو معمول ماما لگتا ہے وہ بغیرت کا بچہ تیرے گھر میں سارا دن بغیرتی لانتے ہوتی ہے شریعت کے خلاف ہوتا ہے ادھر حرام زیادہ خاموش ہے اور تو پھر ان کو بڑکا رہا بڑکا رہا پولیس کو چلو فلاں نماز پڑھ رہا ہے خلانت تیرے جمن دے کتے دیا پترا کمینے دیا بچیا تینوں جرم لگا بھی خدا دی سنو یہ دلے کیا کیا لانتی لوگ یہ کیا کرتے ہیں اور میں مولا علی کا قصہ سناؤں اور منافق جو علی علی کرتے ہیں جو حسین حسین کرتے ہیں ان لانتیوں کے منہ پر کھلا لگے تو مولا علی کی طرفوں لگے ایک سو ایک کتاباں ہزار کتابوں کے حوالے میں بکھا سکنا نہ ہو میرا نک وٹ دیا جی مولا علی دا مذہب مولا علی دا مذہب عید عید عید والے دن گاہ گاہ نماز عید پڑھنے تو پہلا نماز عید پڑھنے تو بعد دونوں حال کے اندر نفل پڑھنا مکرو ہوئے مولا علی دا مذہب ہے نہ پہلا نفل پڑھ سکتے ہو عید گاہ نہ بعد پڑھ سکتے ہو عید پڑھو تو گھر جاؤ گھر کے اندر جو مرضی پڑھو مولا علی کا مزہ مکرو ہوئے ایک بندے ویخیا گیا عید کی نماز تو بعد جی میں دورے مختار لکھا میں ہوں تیار کرنا عید نماز تو بعد عید گاہ نفل پڑھ رہا سی کسے مولا علی نو جا شکایت کی حضور فلانا بندہ نماز عید پڑھن تو بعد نفل پہ پڑھتا ہے اندر آپ نے فرمایا میرے مذہب مکرو ہے لیکن اللہ نے فرمایا ارائے تلوی اللہ فرماؤں گا کیا اس بندے نو تو تیکھا ہی جیڑا بندہ دوجے بندے نو ڈکے نماز پڑھن تو نماز پڑھن کو لگ کے بیٹھے مولا علی نے فرمایا اللہ نے نماز پڑھنا جسے پڑھ رہا ہوئے اس وقت نماز تو ڈکنے تو اللہ نے منع فرمایا بھاوے میرے مذہب مکرو ہے پر پڑھتا نماز علی اپنا مذہب چھڑ مگر نماز تو نہیں ڈک سکتا نہ تم خدا کے ہو نہ رسول ہو نہ نبی ہو نہ علی تم صرف یہودی کے کتے ہو یہودی کے یہودی کے باندر ہو اور کچھ تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن سیدھی سادی بات ہے ہم لانت بھیجتے ہیں ہر لانڈے پر ہم حضور کے در کے کتے کے خادم اور غلام ہیں یہی غلامی رکھنا چاہتے ہیں اس غلامی تو ایسا ہٹنا نہیں بامے دنیا دی ہو جائے وہ سنتے امرو میں سبق دیتی جانا سیاح گل کی چپ اس بزرگ فرمایا سیاح گل کی ذلت کی زندگی عزت کی موت میں تجھے مطلب کتے آگو پوچھڑ مار کے جین کی لکھ لانت آخو آخو لکھ کتے آگو پوچھڑ مارتے رہنا کافر لکھ لانت ہاں، جنا چر گے حضور دے درد سلام کریں گے کل میرا موضوع باریا ٹاؤن سے موضوع ہے مردوں کی یاد میں ایک موضوع لایا سی عورتوں کی یاد پہ وہ بیبیاں بھی کہ سن کئی بندیا بھی آ کے انہیں آ کے مرد دیا تھکوں میں کہ ہین وہ میں بیان کیتا سی امام غزالی دے حوالے نال تے اے میں بیان کرنا امام نجم الدین غزی دے حوالے نال حسن التنبو کتاب جو کل انشاءاللہ جو انشاءاللہ میل پیاز اللہ پاک موقع بھی سمال فرمائے گی شاہ صاحبان سید سید کلیب شاہ صاحب میرے سے بائیں پاس تشریف رکھتے ہیں جان دے اے حضور میاں شیر ربانی دے مرشد کوٹلا شریف والے میاں میر الدین دے اگو مرشد مکان شریف والے انڈیا والے سید امام علی شاہ صاحب دی اولاد شریف نے کوٹل شریف کے سید الیب شاہ صاحب سید عبد الرزاق شاہ صاحب دعا فرمانے کے ساتھ